غازی کی شہادت سے سادات پہ کیا گزری مولا کی کمر ٹوٹی زین کی اتری مولا کی کمر ٹوٹی زین کی اتری عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو ارے خیموں میں یتیموں کے پیالوں کا بکھرنا میں یتیموں کے پیالوں کا بکھرنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو عباس میدان میں گھوڑے سے اترنا عباس میدان میں گھوڑے سے اترنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو اور شبیر کو غازی کی سنانی جو سنائی بے چین ہوئے دشت میں ڈھونڈا یہ بھائی ارے بے چین ہوئے دشت میں ڈھونڈا یہ بھائی مظلوم کی آنکھوں کا وہاں کام نہ کرنا مظلوم کی آنکھوں کا وہاں کام نہ کرنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو میدان میں گھوڑے سے اترنا اباس کبھی زینب سے خبر لو ارے سجاد پہ ظالم کے تماچو کی وہ بارش معصوم سکینہ پہ تماچو کی وہ بارش ارے معصوم سکینہ پہ تماچو کی وہ بارش ہاں شمر کا وہ شام غریبہ میں نہ ڈرنا ہاں شمر میرے کا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو ارے رونے پہ کوئی ظلم تڑپنے پہ کوئی ڈھیر ہاتھوں میں رسن خون میں ترجم کھلے سے ارے ہاتھوں میں تر جسم کھلے سے یہ قافلہ شبیر کی مکل سے گزرنا یہ قافلہ شبیر کی مقتل سے گزرنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو میدان میں گھوڑے سے اترنا ہر تطہیر کی پربندہ کو گلیوں میں پھرانا ہر شہر کے ہر موڑ پہ ہی عید منانا ہر ہر شہر کے ہر موڑ پہ ہی عید منانا اجڑے ہوں کو دیکھ کے لوگوں کا سنورنا اجڑے ہوں کو دیکھ کے لوگوں کا سنورنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو گھو میدان میں گھوڑے سے اترنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو ہر کرنی پڑی بیمار کو میل ہزاروں اثر سیدانی اور میل ہزاروں ہر بے اثر سیدانی اور میل ہزاروں اب تک بھی یتیموں کا کوئی زخم نہ بھرنا اب تک بھی یتیموں کا کوئی زخم نہ بھرنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو اباس میدان میں گھوڑے سے اترنا اباس میدان میں گھوڑے سے اترنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو ارے زینب پہ کھلی رہتی تھی بازار بیمار کی آنکھیں روتی ہی رہی خون وہ بیمار کی آنکھیں ارے روتی ہی رہی خون وہ بیمار کی آنکھیں سجاد کا ہر روز میں سو بار کا مرنا سجاد کا ہر روز میں سو بار کا مرنا شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا عباس کا میدان میں گھوڑے خبر ہر معروف کبھی شوکت و فرحان نہ ہوتے لفظوں پہ اگر شاہ مہربان نہ ہوتے ہر لفظوں پہ اگر شاہ مہربان نہ ہوتے الفاظ میں ہوتا کبھی نوحے کا سرنا الفاظ میں ہوتا کبھی کا سرنا سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو عباس کا میدان میں گھوڑے سے اترنا عباس کا میدان شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو شبیر سے پوچھو کبھی زینب سے خبر لو شبیر سے پوچھو پوچھو کبھی کبھی زینب زینب سے سے خبر لو شبیر